حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اون پر سوار جمرہ کو رمی کرتے دیکھا آپ فرما رہے تھے اے لوگو مجھ سے حج کی عبادت کے طریقے سیکھ لو شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چونسٹھ